حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدے پر سوار نماز پڑھتے دیکھا جبکہ آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر سات سو اکتالیس